شعبہ نے خبر دی انہیں ابو زبیان خلیفہ بن کعب نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے سنا کہا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مرد نے دنیا میں ریشم پہنا وہ اسے آخرت میں نہیں پہن سکے گا اور ہم سے ابو معمر نے بیان کیا ان سے عبد الوارث نے بیان کیا ان سے یزید نے کہ وہ معاذہ نے بیان کیا کہ مجھے ام عمر و عبداللہ نے خبر دی انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے سنا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار آٹھ سو چونتیس